ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہ زد میں ایمان نہیں لا رہے